وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو سو جب وہ آئے موسا علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم کو ڈالنا ہے سو جب انہوں نے ڈالا تو موسا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ابھی درہم برہم کیے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتے اور اللہ تعالیٰ دلیل صحیح کو اپنے وعدوں کے موافق ثابت کر دیتے ہیں گو مجرم لوگ کیسا ہی ناگوار سمجھیں سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے موسا علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ اللہ پاک نے جادوگروں اور موسا علیہ السلام کے قصے کا ذکر سورہ آراف میں فرمایا ہے اور وہاں اس قصے پر روشنی ڈالی جا چکی ہے اور اس سورہ اور سورہ توحہ اور سورہ شعراء میں بھی ذکر ہے کہ فرعون نے ارادہ کیا کہ موسا علیہ السلام کے حق مبین کا معارضہ اپنے جادوگروں کے خرافات اور شعبوں سے کرے لیکن اس کی آتیں اسی کے گلیں پڑیں وہ مقصد میں ناکام رہ گیا اور محفل عام میں براہین الہیہ غالب آ گئے اور سب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم تو رب العالمین اللہ پر ایمان لے آئے جو موسا اور ہارون علیہ السلام اور ہر چیز کے رب ہیں فرعون کا تو گمان تھا کہ وہ جادوگروں سے مدد لے کر اللہ کے رسول موسا اور ہارون علیہ السلام پر غالب آئے گا لیکن ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور مستوجی میں ہو گیا یعنی دوزخ میں جانے کے لائق فرعون نے حکم دیا تھا کہ ہر گوشہ ملک سے جادوگر جمع کیے جائیں ان جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنا عمل کرو جو کرنا چاہتے ہو اور یہ اس لیے کہا کہ فرعون نے ان سے وعدہ کر رکھا تھا کہ غالب آ جاؤ گے تو تم لوگ میرے مقرب بنو گے یعنی جادوگروں سے اس نے وعدہ کیا اور کہا کہ تمہیں بڑا انعام و اکرام دیا جائے گا جادوگروں نے کہا کہ موسا علیہ السلام تم پہلے اپنا کرتب دکھاؤ گے کہ ہم پہلے دکھائیں موسا علیہ السلام نے کہا تم ہی پہلے کرو اس غرض سے کہا تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ جادوگر کیا چیز پیش کرتے ہیں پھر اس کے بعد حق سامنے آئے اور باطل کی سرکوبی کرے جب جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈال دیں اور لوگوں کی آنکھوں پر جادو چلا دیا رسیاں سانپ بن گئیں لوگ خوف زدہ ہو گئے بڑا زبردست جادو پیش کیا موسا علیہ السلام بھی خوف زدہ ہو گئے ہم نے کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے موسا ڈرو نہیں تم ہی غالب رہو گے اپنے ہاتھ کا آسا یعنی لکڑی بھی میدان میں پھینک دو وہ بھی ازدہا بن کر ان کے سانپوں کو نکل جائے گا جادوگروں کا یہ کرتب جادو کا کھیل ہے اور جادوگر تو کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتا ایسے میں موسا علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ تمہارا کھیل تو جادو کا کھیل ہے اللہ تعالیٰ اسے باطل کر کے رہیں گے مفسدین یعنی فساد مچانے والوں کے عمل کامیاب نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کر کے رہیں گے خواہ گنہ گاروں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو ابن ابی سلیم رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ یہ آیت بحکم باری تعالیٰ جادو سے شفا کا کام دیں گی اس آیت کو پڑھ کر پانی پر پھونکو پھر مسحور یعنی اس شخص پر کہ جس پر جادو کیا گیا ہے سر پر انڈیل دو یہ سورہ یونس کی آیت ہے وہ یہ ہے فلم القو قال موسا سے کری حل مجرمون تک دوسری آیت سورہ آراف کی آیت نمبر ایک سو اٹھارہ یعنی فوقہ الحق يعملون اور سورہ توحا کی آیت نمبر انہتر یعنی انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث کی